أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري فرد صمد عن صفة الخلق بري ربي أزل خلق خلق كمالا ربي أزل خلق خلق كمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا زوالا الآن ما كان ولم يلق زوالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا ولد مثل عم وخلا الحمد لمن قدر خيرا وقبلا والشكر لمن صور حسنا وجمالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا معي لا حاجب لله تعالى لا معي لا حاجب لله تعالى الحمد لمن قدر خيره وقضى والشكر لمن صور حسنه وجمالا إن شئت من الخوف أماما وسلاما إن شئت من الخوف أماما وسلاما لا تحول ما حرمه الله تعالى لا تحول ما حرمه الله تعالى الحمد لمن قدر خيره وقبله والشكر لمن نو جمالہ لا شری بلا ولا رب سی لا لاتو شری ولا رب سی بہو برسول تجد لوپ کمالا آم برسول تجد لوپ کمالا الحمد لمن قدر نو حوالہ نو شولی من سو رکھوس نو جمالہ ہیں توحید کے اسلام کا ہم دنیا میں بٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے اسلام کا ہم دنیا میں بٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے اسلام کے شہرا کو مت چیرو ہم ورنہ اسلام کے شہرا کو مت چیرو ہم ورنہ تکبیر کناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے تکبیر کناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے اسلام کا سکہ ہم دنیا میں بٹھا دیں گے پاروں میں تکبیر کی آوازیں گونجے کے پاروں میں تکبیر کی آوازیں یہ سورج پھوکیں گے مردوں کو جگا دیں گے یہ سورج پھوکیں گے مردوں کو جگا دیں گے اسلام کا تصویر اسلام کی عظمت کو کمزور نہ سمجھو تم یہ مٹ تو کے ہیں دنیا کو مٹا دیں گے یہ مٹ تو کے ہیں دنیا کو مٹا دیں گے اسلام کا سکہ ہم اکھڑے گا اس جتنا دباؤ گے اتنا ہی اکھڑے گا اسلام کا تو ہم دنیا میں بٹھا دیں گے بھرپور خدا دیں گے جنت کا سلا تجھ کو بھرپور خدا دیں گے اسلام کا سکہ ہم دنیا میں بٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں گے اسلام کا ہم دنیا میں بیٹھا دیں گے تاغید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے بدعت کے نشے من کا اللہ نے اگر چاہا سے ہم لوگ جلا دیں گے اس دام کا کا ہم دنیا میں بٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے ہم راہ پہ شمشیر اٹھا لیں گے اسلام کا کثتہ ہم دنیا میں بٹھا دیں گے تعمیر کی دنیا میں ایک دھوم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 کے حکموں کی تعمیل یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے انجم طور شمار گروک السلام نازل اللہ کے آخری نبی मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल वसहाब अजवाज मुतमीन पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम میں آج کلم رسالت کے سلسلے میں جو کہ کلم طیبہ کا دوسرا جز ہے پہلا جز توحید لا الہ الا اللہ سلسلے میں تفصیل خطاب کل مولانا عبدالسلام صاحب حفظ اللہ سے آپ رات نے سماعت کیا میں نے سوچا کہ کلمے کے دوسرے جز کے تعلق سے کچھ باتیں یاد کر دوں کیونکہ کلمے توحید کی جو اہمیت جو عظمت جو مقام و مرتبہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کلمے رسالت کی اہمیت اور عظمت کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور مرتبہ رب کا ہے وہ مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں انتہائی الفت و محبت میں ہم غلو کر جائیں اور وہ مقام اور مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں پتہ یہ چلے گا کہ ہم کلمے کے پہلے جز کو صحیح کرنے کے باوجود بھی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ مسود رسولا من ہی اللہ رب العزت نے مومنین پر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر احسان کیا یہ تو وہ نہیں پایا وہ عزت کی وہ رسول ان پر اللہ اور ان کا تسکیہ کرتا ہے وہ کام قبل ضلع موبی اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی بھی تھے صحیح کیا ہے حق کیا ہے توحید کیا ہے شرکی کیا ہے حق و باطل کے درمیان تمیز کا مادہ ان کے اندر سے ختم ہو چکا تھا بلکہ ہر طرح کے گناہ اس معاشرے میں پائے جاتے تھے اللہ رب العزت نے ان پر احسان کیا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کے لیے ان کو بتلانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محوس فرمایا آپ کا طور طریقہ آپ کی تعلیم ہمارے لیے راہ ہے آپ کی سنتوں کو اپنا کر ہم اس دنیا میں بھی امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور جب اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے تو بے انتہا عدل و ثواب کو پا کر وہاں پہ بھی مصروف مطمئن رہیں گے کہ ہماری محنت رائے نہیں گی مرد سامنے کرام محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیں جدو کی سوال کی شکل میں میرے پاس آیا تھا میں نے بچے کو سمجھایا بھی تھا اللہ کے پہلو کرم سے وہ بچہ اچھی طرح سمجھ بھی گیا کسی کم علم اور گمراہ عالم نے اس کے ذہن میں بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں زندہ ہیں مرے نہیں وہ صرف پردہ فرما چکے میرے بھائیوں دوستوں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے کسی کو کا نشانہ بنانا یہ میرا مقصد نہیں ہے اسلام میری چاہت یہ ہے کہ اسلام ہو جائے کتاب و سنت سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا جن کا نظریہ واقعی عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے رسالہ وسلم اللہ کے رسول ہے رسول ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ابھی اپنی میں چلا قیاس لگایا کتاب و سنت سے مسائل موجود ہیں اس کے باوجود لوگ قیاس کی طرف دوڑتے ہیں اللہ کا فرمان کتابی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات حدیث کی شکل موجود ہے پھر بھی لوگ قیاس چلا رہے ہیں عجیب معاملہ ہے جائے گی خانے کعبہ کو اللہ کے وہ پیغمبروں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اتفاق سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا لیکن کعبہ کی تعمیر جب بالکل ٹھہر گیا تھا سیلاب طوفان روح میں کئی مرتبہ تعمیر ہوئی سب چیز میں اگر جاؤں گا تو بات میری مکمل نہیں ہو سکے گی کس نے کی ہے بتایا کہ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے دو پیغمبروں نے سارے کعبہ کی تعمیر کی ہے ظاہر سی بات ہے کھانے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے تعمیر ہوئی تھی وہ موجود ہے کوئی انتقام کر گیا ہو اور اس کی بنا یہ عبداللہ کا یا عبد الرحمان کا مکان مکان ہے انتقال ہو گیا لیکن یہ مکان نہیں کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور یہ رسالت قیامت تک کے لیے رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے یہ بات مسلم ہے کتاب و سنت سے یہ مسئلہ ثابت ہے لیکن آپ کی رسالت آج اس کے اندر کسی کو انکار کی گنجائش نہیں کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم گلو کا شکار نہ ہو اسی لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے لا روی کماتی نسارا سب نو کہ مجھے حد سے نہ بڑھانا جس طرح سے علیہ السلام کو عیسائیوں نے حد سے بڑھا دیا ان کی شان میں غلو کیا جو مقام اور مرتبہ ان کا نہیں ہونا چاہیے اور جس کے کہنے کی وجہ سے وہ مشری کرا پائے وہ سب کچھ انہوں نے کر ڈالا اس طرح سے کہیں محبت میں تم غلو کے شکار نہ ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کام کو یہ سمجھایا اور قیامت تک سارے لوگوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہ کرے آپ کا مقام اور مرتبہ کتاب و سنت سے جو ثابت ہے وہ بنا بتائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی قرآن مجید کیا ہے کہ وقالت یہود و زیر ابن اللہ وقالت وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کلمہ شریف بھائی اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسے بھی آگے بڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی محبت میں غلو کے اس قدر شکار ہوئے کہ اللہ تاریخ کرے گا وہ شیر سب بالکل مشہور ہے سب کو یاد ہوگا کہ وہی جو مستقبل آپ سے تھا خدا ہوتا اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہوگا نوز اللہ یعنی اللہ تعالیٰ خود مصطفیٰ کے بھیس میں مدینہ میں اتر گیا ہے دیکھیے آگے بڑھ گئے کہ نہیں یہودیوں نے ادھر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائی کو عیسا علیہ السلام کو اور خود اپنے کلمہ شریف بھائی کچھ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ ہی کرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتاب و سنت سے جو ثابت ہے آپ کی رسالت کے بارے میں آپ کی صفات کے بارے میں آپ کی عزت ہمیں اسی طرح کر نے یہ بات بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ میرے اپنے ذہن کی اختیار نہیں ہے کتاب و سنت سے مطلب کروں سورج آئی نمبر تیس میں اللہ پوری عزت نے شام بنوایا ان نہ اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ کفار مشرقین جو آپ کے موت کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ چلو یہ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں آخر کب تک کریں گے ایک دن انتقال ہو جائے گا اور اس جھمیلے سے جو ہے ہم چھوٹ جائیں گے تو اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور موت کی زندگی آئی سب کو مرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا لوگوں پر پہاڑ کا کم ٹوٹ پڑا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمال کو بے نیام کر دیا اور یہ کہا کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا ممن کرتا کیونکہ اللہ کا نام کسی کی بات سننے والے نہیں بالکل وہ تو حواس ہو گئے تھے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خبر پہنچی آپ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر انتقال فرما چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ دیا اور یہ کہا کہ اللہ اللہ رب العزت آپ پر دو موت آئی نہیں کرے گا اللہ نے جو موت آپ کے حق میں موت مقدر کی تھی وہ موت آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے لوگوں کو بٹھانا چاہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب کرنا چاہا لیکن انہوں نے کوئی توجہ دی چنانچہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رب العزت کی ہم دو سنا بیان کی اور کہا ماں باپ من کانا منکم یعبدو محمد فإن محمد فالمات ومن کانا منکم یعبدو اللہ فإن اللہ حیم لا يموت لوگو سن لو تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا قدمات اللہ بھائی اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں آنے والی ہے اور انہوں نے سریان کی آیت کو بھی تلاوت کیا جائے تو تم ایڈیو کے پاس پلٹ جاؤ گے پھر کافی بن جاؤ گے اسلام کو چھوڑ دو گے اور جو مربت ہو جائے گا مکاسی کے اندر یہ بات موجود ہے بیان کرتی ہیں مجھے یہ شرط حاصل ہے ماتا رسول اللہ باری کے پھر ہوا نبی علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں آپ باری متعین کیے ہوئے تھے کہ فلاں دن فلاں کے یہاں فلاں دن فلاں کے یہاں آخر میں جب شدت وقت بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرا میں رہے چنانچہ ساری اخبار نے آپ کو جو اختیار دے دیا کہ آپ جہاں چاہے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرا میں منتقل کر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کا جملہ استعمال کرے کسی کو شک اور صبح کو بخاری کتاب منگا دی سکتا ہے ان کے سمجھ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام ہو گیا ہے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ملائکہ میں اس کو شامل کر رہا ہے اور جب یہ اللہ عزت نے قرآن مجید کے اندر یہاں خاطر فرما دی ہے کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ابو العزت کی تعلیم کے مطابق وحی کے مطابق مطابق سورہ سو دس نمبر جو آئے بھی مسئلے کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں قل ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے اب ظاہر سی بات ہے یہ سب کس کی خصوصیت ہے فرشتوں کی یا انسان کی خصوصیت ہے ظاہر سی بات اسی سلے میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اشار فرمایا نور کے تعلق سے اسی سلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور یہ کہتے ہیں جو اس جگہ پر نور موجود ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا جبکہ بات ایسی نہیں ہے اللہ رب العزت نے اشار فرمایا کہ جان کو من اللہ نوروں و کتاب مبین یہ ہے کہ یہی نام ان تمام زبان ہوں سبول السلام تمہارے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے کتاب کتابوں اور نور مبی اللہ رب العزت کی جانب سے کتاب اور نور آ چکا ہے نوروں اور کتابوں نور اور کتاب آ چکی ہے تو یہاں پر نور سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ رب العزت اور نور سے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو یہ یہ یہ یہ واحد کا کا نہیں من لا جملہ استعمال ہوتا چلا الفاظ جملے الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا معنی اور ایک ہے القرآن فصل بازو بازا قرآن کی دوسری حکایت کی کرتی کرتی ہے سو ستاون ون ففٹی سیون میں اٹھا کر کے دیکھیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر وہاں پہ ارشاد فرمایا ہے به النور الذي انزل معه پس وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی عزت کی آپ کی حمایت کی واتبعوا النور الذي انزل معه اور اس نور کی پیروی کی جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ظاہر سی بات ہے کون سا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اگر نور ہے لیکن وہ نور نہیں نور کے معنی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشغل راہ ہے روشنی اس سے ہم کو ملتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ کے عمل سے آپ کی تعلیم سے ساری باتوں کی وضاحت ہوتی ہے تو مجھے سامی کا یہ کہا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسالت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے لیے بشر کہو اللہ رب العزت نے بشر کہا کیا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں میں میں تمہاری طرح طرح سے سے انسان بھی بھولتا ہوں اور جب بھول بھول جائے تو تو تو جاؤں مجھے یاد دلا دیا بخاری کے اندر آپ اچھی اس کو جو سمجھ سکتے ہیں کتاب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محدود صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم غلو نہ کریں غلو کرو گے تو بربان کیا مقدر تو وہی مقام جو ثابت ہے جو نبی کے لیے مقام اور مطلب ثابت کرو آپ کی شان میں آپ کی عظمت میں اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ کہ غلو کی شکار ہو جاؤ اور اس کی وجہ سے مشرق میں قرار پاؤ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج نئے والی بھی بات ہے اس کا سمجھانا بھی ضروری ہے کیونکہ باقی میں غریب کی چل رہی تھی ماں نما یقون یہ سب ان اللہ رب العزت کے پاس ہے اللہ رب العزت نے جو کچھ پیغمبروں کے پاس اپنا پیغام بھیجا وہی کی شکل میں وہی باتیں ان کو معلوم ہوئی اور لوگوں کو سمجھایا اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں جو شمار نازل فرمائی अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशार फरमाया कुल ला अमलिकु लि नफ्सी नफअन वला दररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुंतु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर व मा मसनी पैगंबर लोगों से कह दीजिए कि मैं खुद अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का अख्तियार नहीं करता हाँ जितना अल्लाह चाहे और अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारे اور کبھی کوئی تکلیف والی بات نہیں سامنے آتی کبھی مجھے تکلیف نہیں کھانی پڑتی تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو پتا چلے دینے جاؤں گا تو مجھے مار کھانی پڑے گی وہاں پر کچھ فائدہ نہیں بلکہ جسمانی طور پر مجھے ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہر طرح سے تکلیف اٹھانی پڑے گی وہاں پر کوئی نہیں اسمار واقعات کی نبی کریم وسلم کو تکلیفیں ہوئی نظر کے موقع پر اگر آپ کے پاس اتنے غیب ہوتا تو صاحب کرام کو کہتے ہیں فلاں جگہ دیکھو چھپا ہوا ہے اور وہ میری تاک میں لگا ہوا ہے اسی پہلے میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ٹائم نہیں تھا اور اس طرح سے آپ کے نندا مبارک بھی صحیح چہرہ بھی زخمی ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ پر توہر لگایا گیا مختلف صاحب کرام سے آپ تجارت کرتے ہیں تمہاری کیا رائے تمہاری کیا رائے اور نبی کریم وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو الفت و محبت کا اظہار کیا کرتے تھے وہ الفت و محبت اس وقت نہیں تھی جب ایک مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا صاحب کرام کو اکٹھا کیا اور اس طرح سے سارے لوگوں کو بتایا تو لوگ بتانے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہوتا تو جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں مجھے علم کا بیگ تو ہے میں تو بعد میں بتاؤں گا اللہ قرآن کی آئے تھے میری بیوی کے بارے میں بعد میں نازل کرے گا لیکن میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ رائشہ رضی اللہ عنہ پر جو یہ الزام لگایا گیا ہے اسے وہ بری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے فتح خیبر کے بعد ایک یہودیہ نے تو محترم کا کا مقصد یہ ہے کہ آج تو غیر اللہ ہمارے سیروں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے اسی طرح سے مختار کل کا عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے جو چاہتے تھے کر ڈالتے تھے اور قیامت کے دن جو چاہیں گے کریں گے یہ عقیدہ یہ نظریہ کی سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے کیونکہ نبی کی بہت چاہت تھی کہ آپ کے چچا ایمان لے آئے لیکن کفر کی حالت میں انتقال کر گئے آپ کو بہت تکلیف ہوئی اللہ رب العزت نے آئے معافی کر کے آپ کو تسلی جو ہے تھی کہ ان کا نام تحدی مت حفظ والا اللہ یہ حدیم ایسا تم جسے چاہو راہ حق راہ حق پر نہیں لا سکتے اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر اختیار تھا جو چاہتے کر ڈالتے تھے یا ایک سراسر جو ہے غلط فہمی ہے اور اس طرح سے جو ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے مختار کل وہ پیغمبر نے کے تعلق سے ثابت کرنا ہے اور اس سلسلے میں سراسر گھومنا ہے یہ شیر اور خوبی آتی ہے تو مدرسہ ملے گا بتانے کا مقصد یہ ساری باتیں ہے آگے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے آپ کو انسان یہ مانے آپ کی شان میں غلو نہ کریں اور اس طرح سے آپ کو عالم الغیب نہ کہیں اس کے علاوہ جو نور کہتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اپنے ذہن کو صاف کر لیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں وقت سبھی کا ختم ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا اتنا ہے کہ ہم سب لوگوں کو کلم توحید لائنا ان اللہ اور کلم رسالت محمد رسول اللہ اور ان دونوں جز کو یعنی جس کو کلم طیبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے